در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ محمد حامد حمد خدا بس خدا بدا ترین مصطفیٰ بس محمد اب نیفا خدا را خدا تو حب مستفارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما چلے تالا ابراہی مالا عالی ابراہیم علم دیر اللہ اللہ محمد والا آل محمد کما بارکالی مالا علی ابراہیم ان کا حلید الحترم بزرگوں اور عزیز دوستوں آج چار ستمبر انیس سو بانوے قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے ہمارے احباب نے جو انجمن بنا رکھی ہے اس کے زیر اہتمام ربیع الاول کی نسبت سے آپ ہوگا سیرت کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے دفتری پشاور سرحد پاکستان میں جس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں میں نے آج جمعہ کی نشست میں آپ سے بھی عرض کیا تھا اور ذاتی طور پر بھی ارادہ کر لیا تھا کہ ہم انشاءاللہ بلا تاخیر بات شروع کریں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج کی بات ہم معمول سے ہٹ کر نسبتاً بہت مناسب وقت پر شروع کر رہے ہیں کتاب اللہ سے دو مقامات سے میں نے آپ کے سامنے کچھ حصہ تلاوت کیا جو آج کی ہماری گفتگو کی بنیاد بنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج جسے حجت الوداع کہتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا اور مسلمان پر کتنے حج فرض ہیں صرف ایک حج فرض ہے اگر میری یہ بات آپ حضرات ان دوستوں تک پہنچا سکیں کہ جو اس وقت ہمارے یہاں موجود نہیں ہے یا کئی کے ذریعے پہنچے یا کسی اور ذریعے سے تو میں یاد کر دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں صرف ایک حج کرنا فرض ہے اور اگر اللہ نے آپ کو رزق میں فراوانی دی ہے روپیہ پیسہ بہت دیا ہے تو آپ اپنے پڑوس میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں دیکھیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں کوئی لباس سے محروم تو نہیں کوئی گھر سے محروم تو نہیں کوئی ایسا بیمار تو نہیں کہ علاج کے لیے جس کے پاس رکوا نہیں ہے اگر آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں کوئی بھوکا موجود ہے کوئی ستم رسیدہ موجود ہے کوئی ایسا مسلمان یا ایسا انسان موجود ہے کہ جسے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تو اللہ نے آپ کو جو اس کے حلال دیا ہے جو دولت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ان بندوں کی ضروریات میں اسے خرچ کریں اس لیے کہ بھوکے پریشان حال بیمار غریب الوطن مسافر اور ضرورت مند انسان کا تعاون کرنا جبکہ آپ کو توفیق ہے وہ فرض ہے اور ایک حج کے علاوہ دوسرے حج ادا کرنا وہ نسل بنتا ہے یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم فرائض کو نظر انداز کر کے نوافل کو ترجیح دیتے ہیں اور ہمارا نفس اس سے تسکین محسوس کرتا ہے کہ ہم ہر سال حج کر کے آئیں اور ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال کیا جائے اور گلے میں ہار ڈالے جائیں اللہ کے قرب کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں بڑے سکون اور نہایت ہی متانت سے میری یہ بات سن لیجیے اگر آپ نے کسی غم زدہ انسان کا غم بانٹ کر اس کے آنسو تقسیم کر لیے اور اپنے دامن میں بھر لیے اس کے دکھوں کا مداوع کر لیا تو آپ کے اس چھوٹے سے عمل کا مقابلہ ہزاروں حج بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ آپ کو ہزاروں سال کی زندگی دے دے کسی ایک غم زدہ اور ستم رسیدہ انسان کے اگر آپ نے آنسو پوچھ لیے اور کسی روتے ہوئے انسان کے لبوں پر آپ نے مسکراہٹیں بکھیر دی اس عمل کا مقابلہ آپ کے کئی حج بھی نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا اور باقی جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آئے وہ اللہ کے بندوں نے تقسیم کر دیا اپنی حلالت کے زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حالانکہ تشریف لے گئے تھے مسلح پر جا کے واپس آئے اور ام المومنین سے پوچھا کہ وہ چند براہ میں آئے تھے کچھ تو ہم نے تقسیم کیے اور کچھ بچ گئے تھے وہ کہاں ہوئے اور کیا اللہ کے رسول وہ رکھے ہیں فرمایا لاؤ اور انہیں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ضرورت مندوں تک پہنچایا فرمایا محمد کو حیاتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ دیر ہم رکھے ہوں اور میں اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں اللہ ہمارے حال کو رحم فرمائے ہم کچھ اچھان پسند قسم کے لوگ ہو گئے ہیں ہم نے اسلام کی روح کو یا تو سمجھا نہیں اور اگر سمجھا ہے تو اسے اپنی عملی زندگی میں نظر انداز کر رکھا اللہ کی عبادت کے بعد یاد رکھیے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی اس کے بندوں کا دل جیتنا حج کی کے موقع پر یہ آئے کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرزندہ نے اسلام کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر نعمتوں کے اتمام کا فیصلہ کر لیا اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطۂ حیات منتخب کر لیا سیرت اسر کائنات کا یہ پہلو آج میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کروں گا کہ ولادت کے تذکرے تو ہوا کرتے ہیں صرف تذکرے نہیں ہوتے بلکہ ہم نے بہت کچھ اس سلسلے میں کیس رفت کر لی آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوتا خوشی اور غم یہ دونوں کیفیتیں امتحان بن کر آتی ہیں خوشی کی افراد میں اور خوشی کی زیادتی میں اعتدال کی حدیں عبور کر جاتا ہے اور غم کے افراد میں اور زیادتی میں بھی اعتدال کی حدیں پار کر جاتا ہے اسلام ہرگز ہرگز آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی خوشی ملے تو آپ اس کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ نے اختیار نہیں کیا اور آپ اعتدال کی حدوں کو عبور کر جائیں یا یہ کہ اگر کبھی کوئی آزمائش کوئی دکھ کوئی مصیبت امتحان بن کے آ جائے تو آپ اس کے اظہار میں بھی اعتدال کی حدیں عبور کر جائیں ان دونوں کیفیتوں میں اسلام نے انسان کو بالخصوص مسلمان کو توازن اور بیلنس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے حضرات شہادہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت اور ولادت پر ہم سے زیادہ خوشی تھی کیونکہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں وہ مقام نہیں رکھتے جو صحابہ رسول کا تھا لیکن انہوں نے اپنی اس مسئرت اور اس راحت کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق تھا اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف انہوں نے اپنی خوشی کے اظہار کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں ایک یہ مرحلہ بھی آیا کہ وہ اتنے غمگین ہوئے اتنے دکھی ہوئے کہ اس سے زیادہ کسی دن بھی وہ دکھی اور غمگین نہیں ہوئے قرآن کریم کی یاد جب نازل ہوئی تو ہلکا رسالت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دوسرے کو مبارکباد کہی تکمیل دین کی بشارت آئی ہے اللہ کی طرف سے نعمتوں کے اطمان کی خوشخبری آئی ہے اللہ کی طرف سے اور اسلام نے اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے ضابطہ حیات منتخب کر لیا ہے بہت بڑی خوشی تھی لیکن راحت و مسرت کے انہی لمحات میں ایک روشن ضمیر کی آنکھیں برس پڑی ایک روشن ضمیر کے آنکھیں جاری ہو گئے اور پشاور کے دوستوں وہ رونے والا کوئی معمولی آدمی ہوتا تو شاید اسے نظر انداز کر دیا جاتا کہ ہنستا ہو یا روئے ہمیں کیا یہ رونے والا وہ سب تھا کہ اسلام میں اس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں اس کے آنسو بھی معیار ہیں ہلکا رسالت کا مستمد اور متمد کردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کے چاقب سے آشو بھچے پیار کیا آج آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آیا آج تو وہی کی سداؤں نے ہمارے دل و نگاہ کے دروازے پہ دستک دے کر یہ بشارت دی ہے کہ اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا تم سے نعمتوں کا اتمام ہو گیا اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا آج کے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس پر میں بھی خوش ہوں کہ دین کی تکمیل نعمتوں کے اتمام اور اسلام کے انتخاب کی خوشخبری سنائی گئی اس پر تو میں بھی خوش ہوں لیکن جس بات نے مجھے رلایا ہے شاید وہ تم نہیں سمجھے یہی وہ تین آزاد تھے جنہیں مکمل کرنے کے لیے میرا محبوب آیا تھا جب یہ تین اہداف مکمل ہو گئے تو اب ڈرتا ہوں دل دھڑکتا ہے کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے کبا کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سمجھ میں آئے کہ ابو بکر کے فکر و تدبر کی گہرائی کا کیا عالم ہے واقف سر رسول کہا گیا ہے نا صدیق کے اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ بھی اونچی آواز سے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے تو سزائیں معطر ہو جایا کریں یہاں کی سزائیں ترستی ہیں ان جملوں کے لیے آپ یہ جملے ان ہواؤں میں اور ان سزاؤں میں تحلیل کیجیے پشاور کے دوستوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی رو دیے تھے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند روز پہلے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا سفر کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے درد سر اور بخار کی شدت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھ پہ ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالے جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم ارشاد میں ٹھنڈے پانی کو انگیلا گیا تو آپ کی طبیعت میں راحت ہوئی سکون آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا یہ خطبہ اصل میں حضرت الوداع کے خطبے کا ملک ہے جہاں تقسیم کی یہاں اس کا خلاصہ ہے انسانی حقوق کی بات کی مہاجرین کو انصار انصار کو مہاجرین کے متعلق وسیع فرمائی اور اس خطبے نے یہ بھی فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل چن لیا اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل چننے کی اجازت ہوتی لگتا حج تو ابا بکر میں ابو بکر کو اپنا خلیل چن لیتا رضی اللہ تعالی لیکن انسانی اسلامی حکومت و محبت تک انحصار کرتا ہوں اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احساس کا بدلا ادا کر دیا جس کسی نے جتنا احسان مجھ پہ کیا تھا خبر جس کسی نے جتنا بھی احسان مجھ پہ کیا تھا میں نے ان سب کا بدلا دے دیا لیکن ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب ادا فرمائے اور اس کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنا پسند ہو تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق دنیا کی زندگی میں اضافہ کر دیں اور اگر ہمارے زمارے رحمت میں آنا پسند ہو تو پھر تیاری کر لو دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے جواب رحمت میں تو ہو لیکن دنیا کی زندگی میں کبھی آنسو سے واسطہ پڑتا ہے کبھی آزمائشی سے واسطہ پڑتا ہے دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے جب ہمارے جواب رحمت میں آ جاؤ گے تو وہاں آنسو دکھ اور آزمائشوں کا گزر نہیں کہ وہ بال جزا ہے چاروں فراہم رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا جنوبی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا صاحب کے رام نے سبحان اللہ کہہ دیا جیسے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا لیکن وہ روشن ضمیر پھر رو پڑا اس دیگر کی آنکھوں میں پھر آنسو چھڑک پڑے صدیق اکبر رضی اللہ کے گرد صحابہ جمع ہوئے اور کیا ابو بکر آپ کیوں روتے ہیں یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نہیں سمجھے یہ جس کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پشاور کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں یہی ابو بکر صدیق جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے اور چناؤ کرا دیتا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا آپ دیکھیے اس دن ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط اور مستحکم نظر نہیں آتا اللہ رحمت اللہ علیہ تجزیہ فرماتے ہیں اگر اس روز ابو بکر صدیق مضبوط نہ ہوتا سر کے میں رحمت عالم کی جدائی کے غم میں امت مسلمہ کا جو حال تھا اگر اس دن ابو بکر مضبوط نہ ہوتا تو معلوم نہیں اس امت کی گاڑی کس کسری پہ ہوتی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کے استحکام نے امت مسلمہ کو حوصلہ دیا عالم یہ ہے کہ مدینہ کے و دیوار اداس ہیں سزائے سو گزار ہیں ہر طرف سے سسکیاں اور آہیں سنائی دیتی ہیں ہاں کریمین کی آہیں تو دلوں کے ٹکڑے کر دیتی ہے فاطمہ کہہ رہی ہے بتا لیجیے سات تم لوگ سبت عالم ایا نے سر میں لے لیا میرے بابا کی موت نے مجھ پر جو صدمے ڈھائے ہیں اگر ان صدموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ ڈال دیا جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے اندھیرے میں ڈوب جائے ساروں کے اللہ تعالی عالم ہو کے اشتراب اور بے قراری کا یہ عالم ہے غم کی شدت کا یہ عالم ہے کہ شمشیر بکت مدینہ کے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان سے یہ جملہ آیا کہ ان میں محمد القد ماتا میں اس کی گردن اڑا دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکتے رہے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت میں ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا خدا نخواستہ ہمارے قدم دگمگا جاتے ہیں اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پتہ چلا تو برستی ہوئی آنکھوں سے آئے گزرا ایسا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے صدیق اکبر داخل ہوئے وا نبی وا رسولا وا سفیہ کہتے ہوئے اے میرے پیارے نبی میرے پیارے رسول میرے دوست یہ حادثہ ہو گیا نا جس کے تصور سے دل دھڑکتا تھا یہ حادثہ ہو گیا نا جس کے تصور سے میں وہ تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سفید چادر سنی ہوئی تھی ہے اجازت مجھے پشاور کے بے زبانوں جی۔ اس تنی ہوئی چادر کی بھی بات عجیب ہے جس دن حلیمہ آئی تھی میرے آقا بچپن میں سوئے ہوئے تھے نا اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی جس دن دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی اور جس دن جا رہے ہیں اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی ہے اور دونوں موقعوں پر امپریشن دیکھیے انسانیت کا اگر کے اگر کے یہ جملے ابو بکر کی زبان سے نکل رہے اگرچہ یہ جملے حلیمہ کی زبان سے نکل رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ انسانیت کا تبصرہ ہے یہ کائنات کا تبصرہ حوازن کے قبیلے کی بادیاں نشین عورتیں جو بچوں کو ہر کام اٹھانے آیا کرتی تھی ہر خاندان کے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو پالتی تھی تاکہ محاورے میں ہمیں کچھ ملے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر حوازن کی کسی خاتون نے گود میں نہ لیا کہ یہ یقین ہے ہم اس کی پرورش کریں تو معاوضہ کس سے ملے گا حلیمہ سب کے بعد آئی تھی سوچا دیکھتے لوں اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی آمنا سے پوچھا بہن میں نے سنا تیرا یقین کسی کو پسند نہیں آیا سید آمنہ نے فرمایا نہیں شاید میرا خیال ہے کہ کوئی میرے یتیم کو پسند نہیں آ رہا آئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو ہوئے تھے اور باریک چادر تنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑے کی باریک باریک سوراخوں سے حسن مستفی کی تابانی میں حلیمہ کا استقبال کیا کہ تیرا ہی انتظار تھا حلیمہ نے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اگر کہ ان تاثرات کو منظور تو حسان ابن ثابت نے داد میں کیا لیکن شاید حلیمہ نے اسی وقت کہہ دیا اس نے شاعری نہیں کی اس کی ضرورت تھا آپ کا انتر پتوائنی آج تبھی دن ساؤ تجھ سے زیادہ حسین تو آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا شادی فرماتے تھے سید بتا صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر میں ہوتا نا اس دور میں تو حسان سے کہتا آئی کے بجائے آئی کہو یہ نہ کہو کہ میری آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا یوں کیوں نہیں کہتے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا آج مارا انتر کا تو آئی آج مالا دن سارو تجھ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں کل آئی کا کب کلک تک مت عبداللہ کے یتیم تجھے تو ہر نقص سے پاک بنایا بنانے والے نے اور تیرا سراپا دیکھ کر تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ تجھے تیرے خالق نے تیری مرضی کے مطابق بنا دیا باقی ساری کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جس طرح چاہا آسمان بلند کر دیا جس طرح چاہا زمین کو پھیلا دیا جس طرح چاہا دریاؤں سمندروں آبشاروں ندی نالوں کو بنا دیا جس طرح چاہا ستاروں کی انجمن سجا دی جس طرح چاہا چاند کو نمانیت عطا کی جس طرح چاہا جنت کو بہاریں دے دی جس طرح چاہا آدم سے عیسا تک تمام انبیاء کو بنایا ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا تو اللہ کا کب تک اس طرح نہ پہچانگل صاحب شرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیری تخلیق کا مرحلہ آیا تو تیرے بنانے والے نے پوچھا شہر تجھ سے میرے معلوم بتا تجھے کیسے سجاؤں تجھے کیسے سنواروں جس طرح تیرا ذوق چاہتا گیا اسی طرح دست قدرت تیرے نقش بناتے بناتا گیا وہ ولادت کا منظر تھا وہ ولادت کا منظر تھا اسان ابن ثابت نے عربی میں کہا اور شادی نے فارسی میں کہا پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے عرض کیا ہوگا آج پھر میرا دل چاہتا ہے کہ ہزار صبح نگاہ چکدش جنوب سایہ زلف سیاح چک سبق سبق گل نسری اکثر اب سے چمن چمن گلو نسری جی اکثر رخری زبی سبق سبق گل ہم گراہمی گاہمی چکش میرے محبوب ایک نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں ترجمہ جب میں اپنے ذوق کے مطابق کروں گا لفظی نہیں میرا محبوب ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں میرے محبوب کی زلفوں کی مستی سے راتوں کی سیاہیاں معطر ہو جائیں میرا محبوب جن راہوں سے گزرے گلشن مہتے نظر آئے چمن چمن گل نسری اکثر اخری زد سبق چبت گل خندا چک گاہ اسمال جلال کہ دارے کے تبسم کے جانی چکش میرے محبوب کے تبسم کے شاہی وقار قربان جائے میرے محبوب کی ایک مسکراہٹ کے سکندرانہ جلال قربان جائے بہرحال وہ ولادت کی بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گزرا آشا میں قدم رکھا رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سفید چادر کمی ہے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا صدیق اکبر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چونا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا تم ٹہائی دنیا کے سارے حسین موت کے بعد حسین نہیں رہتے موت سب حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے میرے محبوب تو دنیا کا منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرے حسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو موت کے بعد بھی اتنا ہی حسین ہے جتنا زندگی میں حسین پھر ارشاد فرمائے ہے اللہ آپ پر کبھی دو باتیں جمع نہیں کرے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر چاول تاندی اتنے میں سارا مدینہ جمع ہو گیا یہ سننے کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے پھر آپ نے رضی اللہ ہو یہ مجھے ہر مرتبہ کہنا پڑے گا میرے لیے تو کوئی تکلف کی بات نہیں میں تو کہتا رہوں گا لیکن آپ کے لیے یہ شاوار نشان نہیں جب ایک مرتبہ کہہ دیا جائے اور اشارہ کر دیا جائے کسی اچھی بات کی طرف پھر اسے بھولنا نہیں چاہیے اسے اپنا لینا چاہیے کچھ لوگ یہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کی بات ہے جی انڈیا میں ایک صوبہ ہے گجرات وہاں کے مسلمانوں میں نے دیکھی ہے ان میں ایک خوبی ہے ان کے آبا اجداد میں یہ طرز اپنایا کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے آدم یعقوب ابراہیم اسماعیل موسا آرون یونس انبیاء کے ناموں پر جب میرا وہاں جانا ہوا سن اسی اکاسی بیاسی سے تو میں نے ان سے کہا کہ اس دور کی بات تھی کہ آپ کے آباؤ اجداد میں انبیاء علیہ مسلاط علام کے ناموں کی اشاعت کے لیے آپ کے نام انبیاء کے ناموں سے منسوخ کیے اللہ نے جزائے خیر دے لیکن اب یہ کام ہو چکا اب آپ ایسا کریں کہ صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں چند نام میں نے اس سلسلے میں انہیں گنوائے اور بچیوں پر امہات المومنین اور بنا کے رسول کے ناموں پر نام رکھے آپ یقین فرمائیے کہ میری معلومات کے مطابق اس وقت تک ہزاروں بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ کرام اور صحابیات اور امہات المومنین کے ناموں پر رکھے جا چکے ہیں اور وہ رکھ رہے ہیں بس ایک بات بتا دی انہیں بہت مخلص مسلمان ہیں گجرات کے مسلمان ایک اور خوبی بھی میں بتاتا چلا جاؤں اس وقت عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے شیخ محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغی جد کو سب سے زیادہ ان لوگوں نے سپورٹ کیا ہے یورپ میں افریقی ممالک میں ادھر ایشیائی ممالک میں جہاں کہیں میں گیا ہوں سب سے زیادہ تبلیغی جماعت میں گجرات کے مسلمانوں کا کردار نظر آیا اور جب دار دیوبند سے کچھ علماء کرام یہاں گجرات میں آ گئے شانور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ بدر عالم رحمت اللہ تعالی علیہ بس طریقہ کار میں کسی بات پر ذرا اختلاف ہو گیا انسانی نقطۂ نظر سے اور جب وہ یہاں گجرات آ گئے اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا ہے مسلمانوں نے گجرات کے مسلمانوں نے تو اس وقت وہ بھی ایک دیوبند نظر آتا اتنی عظیم یونیورسٹی بنا ڈالی ہے انہوں نے جانے اسلامیہ دادیل بنایا جانے حسینیہ ربو بنایا شیخ بدر عالم رحمت اللہ علیہ جس کے فاؤنڈر جامعہ اسلامیہ ڈابیل کے شانور کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فاؤنڈیشن رکھا جس میں مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم بھی معلم رہے متعلم رہے شیخ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ متعلم رہے پھر معلم رہے جامعہ اسلامیہ ڈابیل کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور خوب خوب ترقی اور فروغ عطا فرمائے وہ بھی ایک طرح کا گیا ہندوستان میں دوسرا دار الم نے بند نظر نے اس کے دل کا تقسیم اسناد میں پچھلے سال جب شرکت کی تھی تو اس وقت دور حدیث کے طلبا کی تعداد ساڑھے چھ سو اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے ان مسلمانوں کا کہ اگر ایک اچھی بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو بس پھر نوازش سے اسے پکڑ لیا بار بار نہیں کہنا پڑا ان کو تو یہ بات صرف ایک بات کہنے کے لیے میں نے تو بہت سی باتیں آپ کو بتا دی پھر مجھے کہنا نہ پڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جمع ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شمشیر بکس ہیں اور یہ کہتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ ان محمد القدمات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں گردن اڑا دوں گا ذرا دیکھیں آج کے دن ابو بکر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر کی بات ہر سے آخر ہے امت میں مدینہ بھی جمع ہے ان میں بھی آ آئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو خطاب کیا خطبہ مسلمہ پڑا شاہ اعظم کو قریب بلا لیا ابن خطاب کہا رہنا آپ ذرا قریب آئیے اور میرے سامنے بیٹھے فرمایا ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابقا زندہ لوگوں کی طرح محمد یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں یہ گوشہ آفیت میں پہنچ گئے وہ بھی بولے نا ان ساتوں میں سب شامل ہو جائیے نا میرے عزیز اور میرے بزرگ اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب کو دنیاوی زندگی عطا فرمائی جب تک چاہا دنیا میں زندہ رکھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیاوی زندگی کے ایک لمحے کو اللہ کی مرضی پر خرچ کیا چار شعبے ذکر کیے ہیں صدیق کے حد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار احداث ذکر کیے ہیں رحمت عالم کی حیات طیبہ کے فرمایا حتا کام دین اللہ وہ اظہر امر اللہ في سبيل الله رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار اہداف پر اپنی زندگی گزار دی دین کے قیام اللہ کی بات کے اظہار میں کلمت اللہ میں یعنی اقامت دین اہلائے کلمت اللہ تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ تعویز فروشی کا تذکرہ نہیں ہے اقامت دین اہلائے کلمت اللہ تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ یاد رکھیں گے نا یہ صرف ٹیپ ریکارڈر یاد رکھے گا آپ بھی یاد رکھیے کہیے جزاکم اللہ جہاد فی سبیل اللہ تبلیغ رسالت علاء کلمت اللہ اقامت دین اب یہ اقامت دین کیا ہے المانا اکمل تو لکھوں دین واتمن تو علیکم نعمتی وردی تو نقم الاسلام دینا تو یہ دین کیا ہے یہ پہلے بتاؤں یا خطبہ پورا کر لوں خطبہ پورا کر لوں ان اللہ مر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غرب حتى قام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريق فإن منكم الله ربه فهو حج لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة فإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى كل من عليها فان جب کاغذ اقرال وہ کاغ ان کا حضرات صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن کریم کی آیتیں پہلے سے نازل ہو چکی تھیں لیکن آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ اس موزونیت کے ساتھ ادا ہوئی کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے آنکھیں بھی بڑھتی ہیں اور صدیق کے اکبر کی آواز میں آواز ملا کر صحابہ رسول یہ ایسے دہراتے جا رہے ہیں جعلنا جالی من قبل کا خود وکالت آلہ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا ابن خطاب یہ حواس کھونے کا وقت نہیں ہوش میں آنے کا وقت ہے قدم دگمگانے کا وقت نہیں اس کے کام کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے رحمت اللہ صلی علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں محبوب نہیں کیا کہا میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں محبوب نہیں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ کون ہے محبوب جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ معبود ہے ہر پیدا ہونے والے کو ایک دن موت آئے گی اس پر کبھی موت نہیں آئے گی جو پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ کون ہے یہ معبود ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود نہیں معبود ہے اللہ کے برگزیدہ نبی اللہ کے برگزیدہ پیمبر اس سے پہلے بھی اس دنیا میں آئے اور اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے ہمارے محبوب نے بھی اپنا مشن پورا کر لیا اب اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے وہ تو دنیا زندگی میں بھی بتا رہے تھے کہ میں نے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند کر لیا ہے تو اب ہم نے ان کی امانت کو سنبھالنا ہے قرآن کو سنبھالنا ہے سنتوں کی حفاظت کرنی ہے ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے انسانیت کی تعمیر کرنی ہے جلالت کے اندھیروں میں ہدایت کے چراغ روشن کرنے ہیں ثقافت کو شہادت سے بدلنا ہے عدالت کو حکومت سے بدلنا ہے یہ رونے دھونے کا وقت نہیں یہ تو سنبھلنے کا وقت ہے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزاک اللہ دیکھا اگر آپ ہوشیار ہوں تو ہماری غفلتوں کو بھی آپ دور کریں گے ہماری کوتاوں کا اضافہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا آپ کی بیداری ہمارے لیے بھی بڑی مفید اور ضروری ہے کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی ذمہ داری ان کی ڈالی گئی تو مسلمانوں سے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے اگر میں غلطی کروں تو کیا کرو گے مسلمانوں نے کہا اصلاح کریں گے فرمایا اگر ٹیڑھا چلوں تو کیا کرو گے ایک بدو نے تلوار سیدھی کر کے فرمایا اس سے آپ کو سیدھا کریں گے اس پر غضبناک نہیں ہوئے قانون حرکت میں نہیں آیا کہ ایک آرابی ایک بدوی امیر المومنین کے سامنے میں کشائی کی ضرورت کرتا ہے اللہ کے حضور شکر شکر گزار ہوئے اور فرمایا رب العالمین تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں تیری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم تیرا ہوں تو ہمیں سیدھا کر سکتے ہیں آپ کی بیداری ہمارے لیے بھی بڑی مصیب ہے تو چار آزاد صدیق تعالیٰ آنے کے خطبے میں آئے ہیں اقامت اعلان کلمت اللہ تبلیغ رسالت اور جہاد کی سبھی اللہ کو میں عرض کر رہا تھا یہ اقامت دین کیا اس کے لیے میں آپ کو ایک اور خطبہ قرآن کریم کا ایک اور برق سیدنا سیدنا یوسف دلال نبی نام علیہ تسلیم جو انہوں نے مصر کی جیل میں اپنے ہم سجن اپنے فوجی نوجوانوں کے سامنے ارشاد فرمایا جنہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی یہ دونوں نوجوان بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش میں گرفتار ہوئے تھے ایک بادشاہ کا ساتھی تھا اور ایک کک تھا جی تباہی بورچی کھانا بنانے والا کک دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے اور زہر ملا دیا ہے کھانے میں یہ جیل میں تھے قید کے ایام گزار رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ گئے اب صورتحال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام موہد ہیں اور یہ دونوں مشرق عقیدے میں فرق ہونے کی وجہ سے ذرا دوری رہتی ہے لیکن جب انہوں نے خواب دیکھے وہ خواب اتنے خطرناک تھے کہ دونوں بے قرار ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے کالا الآخر إني ہمرا أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سيدنا یوسف على بنا عليه تسلیم کی خدمت میں دونوں نے عرض کیا ہم نے خواب دیکھا ہے ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے روٹیاں دے کے جا رہا ہوں پرندے نوچ رہے ہیں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں شراب کشید کر رہا ہوں نبی تویلی ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے جنابی یوسف نے فرمایا لا جاتی کما کا منتر بکانی نبا تو کما بھی طویلی کبلا ان کمار تمہارے خوابوں کی تعبیر بتائی جائے گی زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا لیکن چونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے فیوچر سے ہے مستقبل سے ہے اور آنے والے زمانے کے حالات انسان نہیں جانتے رحمان جانتا ہے کل کیا ہوگا کون جانتا ہے جزاکم اللہ ملا کل کیا ہوگا کون جانتا ہے ماں تدری نفس تقسیم گدا کل کی باتیں جاننے والا کون لیکن تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آج سے نہیں کل سے ہے اور جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں اور وہ ہوگی کل سے متعلق مستقبل سے متعلق تو کہیں تمہیں شرک کے جراثیم نہ لگ جائے اور یہ نہ محسوس کرو کہ اللہ بھی علم غیب رکھتا ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہوا کرتا ہے نہ عالم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں میں جو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا وہ میرے علم غیب کے نتیجے میں نہیں ہوگی لال کمار ربی وہ میرے رب کا کردہ علم ہے جو میں وہ اس کی روشنی میں تمہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن تعبیر بعد میں تبلیغ پہلے جیسے اس دور کا فنکار کہتا ہے تعویز بعد میں نظرانہ پہلے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بعد میں تبلیغ پہلے سوچا ان کو مطلب پڑ گیا ہے مجھ سے غرض پڑ گئی ہے اور انسان کی فطرت ہے جب اس کو مطلب ہو تو یہ بڑی توجہ سے بات سنتا ہے چاہے الٹی سیدھی بات ہی کیوں نہ ہو بڑی توجہ سے سنتا ہے اور جب اس کو غرض نہ ہو مطلب نہ ہو تو کام کی بات بھی نہیں سنتا وقت مطلب نہیں ہے پھر کبھی اب میں مصروف ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہمارے لیڈر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے نہا رہے ہیں اور ایک ایسے آدمی کی ان کو ضرورت ہو کہ جن کی یہ انتظار کر رہے ہیں مثلا شاہ صاحب نے آنا تھا جلسوں کے لیے اور ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا میں نے وہاں سے فون کیا یہ اس وقت غسل خانے میں نہا رہے ہیں فون ان کے فرزند نے سنا ہمارے عزیز حسین احمد نے اور وہ چونکہ میں دور سے فون کر رہا تھا ملتان سے اس نے پوچھا کہ جی کون بول رہے ہیں میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے دور سے کہا اچھا شاہ کیا ابو اب غصہ خانے میں انہوں نے جب سن لیا نا کہ شاہ صاحب کا فون ہے تو وہیں سے کہیں گے بیٹا صاحب ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں فون بند نہ کرنا مطلب ہے نا کہ پتہ نہیں پھر رابطہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں اتنی مرتبہ فون کر چکا ہوں یہ ملتے نہیں اب ان کا فون آ گیا تو فون بند نہ کرنا ابھی آتا ہوں کیا کر سے باہر آ گئے لیکن اگر کسی کا انہوں نے قرضہ دینا ہے اور کسی قرض خان نے فون کر لیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے سے کہہ دیں بتا دو اب وہ دکان پر گئے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن میں اس بات کہہ رہا ہوں انسانی نفسیات کچھ اس قسم کے ہیں کہ جب اس کا غرض ہو کسی سے مطلب ہو تو بہت بڑی توجہ سے سنتا ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھا انہیں مجھ سے غرض پڑ گئی ہے مطلب پڑ گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا دینا چاہیے اس وقت یہ بات بڑی توجہ سے سنیں گے میری کیونکہ بڑے خطرناک خواب دیکھ لیے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تعبیر بات میں بتاؤں گا پہلے اللہ کی توحید ان کے دل میں اتار دوں گا انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سمجھائی جائے <laughs> ایک منظر مجھے بڑا یاد آتا ہے امریکہ سے واپس آ رہا تھا میں پیرس میں ہمارا جہاز اترا تو وہاں سے ہماری ایک جماعت سواری تبلیغی جماعت سواری سفر تو پہلے بھی ہم کر رہے تھے لیکن جب جماعت سوار ہوئی تو اب سلسلہ یوں ہو گیا کہ ایک ایک سیٹ ایک ایک مبلغ نے لے لی جو سیٹ پر مسافر بیٹھے ہیں اگر اونگ رہے ہیں تو ذرا ان کو بیدار کیا بھائی ذرا بات سنیے گا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں وہ بتاتا ہے جی میں نیو یارک سے آ رہا ہوں یا ٹورانٹو سے آ رہا ہوں یا کہاں سے آ رہا ہوں اچھا اچھا کہاں تشریف لے جائیں گے یہ بات شروع کی تو بعض مسافر جو ہوتے ہیں جب ہر مسافر کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تیار نہیں ہوتا نا آج میرا ایک عزیز آیا میرے پاس ملاقات کے لیے بڑی عجیب بات کہی اس نے کہ انسان کو اپنے مشن میں مخلص ہونا چاہیے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بیمہ کمپنی کا کوئی ایجنٹ تھا جو بیما کمپنی چلاتے ہیں اس کا کوئی ایجنٹ تھا تو وہ اس کے متعلق شہرت یہ تھی کہ یہ بڑا کامیاب ایجنٹ ہے اس نے بہت زیادہ پالیسیاں بیچی ہیں اور سب سے زیادہ اس کو رسپانس ملا ہے تو اس کا ایک کلیک اس کا ایک اگر میں غلطی نہیں کر رہا تقریباً اس طرح مجھے یاد ہے اس کے ساتھ کام کرنے والے کسی اس کے دوست نے کہا بھی تم لوگوں کو کیسے مائر کرتے ہو کیسے پالیسیاں بیچتے ہو ساتھ جی۔ اس نے کہا چاہو میرے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے مائل کرتا ہوں سارا ایگزامپل لے گیا وہ ایک آفس میں اس کو وہاں جا کے آفس میں بیٹھا تو وہ افسر جو تھا وہ اس کو دیکھتی کہنے لگا تم پھر آ گئے یار میں نے کہہ دیا میں نے پالیسی نہیں خریدی چلے جاؤ یہاں میرے پاس وقت نہیں ہے میں بہت مصروف ہوں مجھے دفتر کے سے ضروری کام نمٹانے ہیں تم پھر آؤ دھمکے کئی مرتبہ کہا ہے تمہیں اب کہاں تو یہ کہ کہیں تم تشریف رکھو تم کچھ چائے پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے اس نے تو دیکھتے ہی سنا ڈالا اب وہ کچھ دیر کھڑا رہا اتنے میں دیکھا کہ اس کی میز پر اس کے بچوں کی تصویریں رکھی ہوئی کسی افسر کی بچوں کی تصویریں رکھی ہوئی تو اس نے وہ تصویروں والا وہ البم اٹھا لیا وہ جو فریم تھا جس میں وہ تصویریں تھیں وہ اٹھا لیا اس کو کچھ بچوں سے کہنے لگا میرے بھتیجو میں تو تمہاری خیر خور کے لیے آیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ تمہارا مستقبل سمجھ جائے تمہارے آئندہ اوقات کے لیے میں کچھ نہ کچھ کر دوں لیکن تمہارے ابو جان مانتے نہیں وہ تو میری بات ہی نہیں سنتے رونے شروع کر دیا ان کو چوما بس اب تمہارا بھی مقدر میں کچھ کر نہیں سکتا میں مایوس جا رہا ہوں روتا ہوا روتا ہوا وہ فریم رکھا اور جانے لگا اب اس نے دیکھا کہ بھی میرے بچوں کو دیکھ کر اتنا رو رہا ہے اتنا تو میں بھی کبھی نہیں رویا یہ اتنا بڑا خور تھا کہاں سے آ گیا وہ جب جانے لگا تو اس کا کہا پلیز ادھر آؤ میرا بات سنو یہ تم آ کیوں رہے تھے کوئی جی بس آپ چھوڑے مجھے جانے میں پھر رونا شروع کر دیا اس لیے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے اس نے کہا میں تو بس یہی بچوں کو کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارے مستقبل کے لیے بھلائی کرنا چاہتا تھا لیکن تمہارے ابو میری بات بھی نہیں سنتے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس لیے میں جا رہا تھا اس نے کہا بیٹھو بیٹھو جو سب سے مہنگی پہلی پالیسی ہے وہ مجھے بتاؤ آج میں وہی خریدوں گا اس نے اپنے پولیس سے کہا کہ میں اس طرح کام انسان کو وہ جس فیلڈ میں بھی ہو اپنے مشن میں مکمل ہونا چاہیے انصاف کرنا چاہیے اپنی ڈیوٹی میں اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارے تبلیغی بھائیوں کا پتن خمیر کس مٹی سے اٹھا ہے ان کو آپ دھکے دیں ان کو آپ بدزبانی کا نشانہ بنائے کچھ کہیں لیکن اللہ نے ان کو حوصلہ اور ضرور دیا ہے یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اپنا مشن ضرور پورا کریں اب بعض مسافر تنگ آ گئے اور کہنے لگے بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں فکر کر رہے ہیں ہم ذرا رہے ہیں ہوئے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو تبلیغی حضرات کہنے لگے بس ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں دوستوں اور بزرگوں جب ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اس قدر کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو ذرا آخرت کے لیے بھی کچھ فکر ہو جائے تو دوستوں اور بزرگوں جب آپ